السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج ہمارا یہ ٹوینٹی ایٹ لیکچر ہے کلینکل سائیکالوجی کی سیریز کا اور اس لیکچر میں میں خاص طور پہ آپ سے بات کروں گا nature of specific therapeutic variables کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے کچھ تھراپی کے پروسیس کے بارے میں کہ وہ جرنی جو تھراپی کا ہے وہ کیسے گزرتا ہے اس پہ ہم نے بات چیت کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو you نو know, جب کلائنٹ آتا ہے تو کیا ایکسپیکٹیشن لے کے آتا ہے پھر ہم اس سے کیسے ڈیل کرتے ہیں کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں کیسے گول سیٹ اسسمنٹ پھر کیسے کرتے ہیں گولز کیسے سیٹ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کا تعین کس طرح کرتے ہیں اور پھر ڈفرینٹ تھراپیوٹک موڈیلٹیز کی بات کی تھی اور کچھ ریسرچ کے حوالے سے بھی بات آپ سے کی تھی یہ جو یہ جو سارا سلسلہ ہے سائیکو تھراپی کا یہ اتنا آسان معاملہ ہے نہیں آئی اونلی وش سم ٹائمس کہ کوئی آسان طریقہ ہوتا کہ جو لوگ آتے ہیں تھراپی میں تو وہ آ کے ایک ہی سیشن میں یا دو سیشن میں وہ ٹھیک ہو جائیں اور پھر ہمیں انہیں دوبارہ بلانا نہ پڑے لیکن یہ کافی کمپلیکیٹڈ سا کافی کمپلیکس سا معاملہ ہے اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ ہیومن مائنڈ جو ہے ہیومن سائکی جو ہے تو اس کو ان لیولز پہ ان اس گہرائی میں جانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تھراپسٹ کو بھی اور کلائنٹ کو بھی تو یہ جو سفر ہے یہ اس کے کئی لیولز ہوتے ہیں کئی اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں اس میں ایک چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ جو سائیکو تھراپی ہے یہ ایک کافی ایکٹیو اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے آئی I مین mean, uh, یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کہ اگر uh, اگر کوئی موٹیویٹیڈ نہ ہو تو یو you نو know, اس سے وہ لیک آف موٹیویشن جو ہے اگر کلائنٹ کے اینڈ پہ اگر ہمیں نظر آئے تو وہ انویریبلی ایک رکاوٹ بن جاتی ہے ایک قسم کی آبسٹیکل بن جاتی ہے in the process of therapy اسی طرح یہ موٹیویشن جو ہے یہ صرف کلائنٹ کے لیول پہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ تھراپسٹ کے لیول پہ بھی اس کا ہونا ضروری ہے تو تھراپسٹ کے لیول پہ بھی جو ایک انٹرسٹ ہے کلائنٹ کی ویل بینگ میں you know that plays a very important part it should always be there there has to be a certain cans جو ہونی ضروری ہے اسی لیے یہ پیشنٹ تھراپی کا جو انٹریکشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں اٹس انٹریکشن جو کئی لیولز پہ ہوتا ہے یہ سمپل اسٹریٹ نہیں ہوتا بلکہ کئی لیولز پہ یہ انٹریکشن چل رہا ہوتا ہے یہ جو تھراپی کا جو پروسیس ہے یہ میں اکثر اپنے کلائنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو تھراپی کا پروسیس ہے یہ کوئی it's not a very even road یہ بالکل اسٹریٹ جرنی نہیں ہوتی یو نو یہ ایک ایسی جرنی ہوتی ہے جس کے یو نو انسان ایک قسم کا ڈپ لیتا ہے چیزیں جو ہے وہ نیچے جاتی ہیں پھر اوپر ابھر کے آتی ہیں تو it's uneven kind of a process سیٹ ہوئے but nevertheless is a process just like any other life process I guess جس میں things are not a plateau they don't stay you know at one level they are fluctuation میں اپنے آج کے لیکچر میں پرٹیکولرلی دو چیزوں پہ زیادہ ویریبل پہ فوکس کروں گا پہلا جو ویریبل ہے وہ پیشنٹ ویریبل ہے اور دوسرا جو ہے وہ تھراپسٹ ویریبل ہوگا پیشنٹ ویریبل یا کلائنٹ ویریبل جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ویریبل ہے آپ پوچھیں گے کہ ہاؤ از اٹ امپورٹنٹ یہ اس طرح امپورٹنٹ ہے کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ کلائنٹ جو جن کی موٹیویشن اچھی ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس پروسیس سے دے اچیو فرام اٹ اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ کہ وہ کلائنٹ جو اپنے آپ کو ایک کھلے زین سے لے کے آتے ہیں you know they also tend to achieve a lot more اور اکثر ہم یہ ڈائگنوسز یا پروگنوسز کرتے ہوئے ہم کئی دفعہ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر ایک کلائنٹ جو ہے اس کا اسٹریس لیول یا اس کی انگزائٹی لیول جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن اگر اس کی فنکشننگ جو ہے اگر وہ بیہیورلی افیکٹڈ اتنی زیادہ نہیں ہے تو پھر ہم جنرلی کہتے ہیں کہ اس کلائنٹ کا جو پروگنوسز ہے وہ بہتر ہوگا ریسنٹ اسٹڈیز کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر جو اسٹڈیز ہیں ان میں ایک چیز جو سامنے واضح طور پہ آ رہی ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ people who are the more emotionally disturbed they are you know the poor is their پروگنوسز تو تھوڑی سی اب ریسنٹ اسٹڈیز میں ایک لیول آف اس قسم کی آ رہی ہے کہ دا لیول آف ڈسفنکشننگ کہہ لیجیے یا لیول آف ڈسٹربنس کہہ لیجیے جو ہے وہ کسی حد تک پروگنوس کو definitely it has a impact on that اسی طرح ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس کا جو لیول ہے یا جو کوگنیٹو فنکشننگ کا لیول ہے that also you know play is a very important part you know in psychotherapy آپ یہ پوچھنا چاہیں گے آئی ایم شیور آپ کے ذہن میں یہ سوال اس وقت اٹھ رہا ہوگا کہ why why does intelligence have a role to play in psychotherapy اس کی eh, دو تین جو موٹی موٹی ریزنز ہیں وہ میں آپ کو دینی چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ don't forget that psychotherapy is all talking therapy you know بات چیت ہے so there has to be certain level of cognitive functioning to be certain level intelligence for you to have as a cloud and understand you know what the clog اور اس کے علاوہ چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ آرٹیکولیشن کے اوپر سارا کچھ بیسڈ ہے تو آپ اگر تھوڑے انٹیلیجنٹ یا ایوریج انٹیلیجنس آپ کی ہوگی یا ابو ایوریج انٹیلیجنس یا ایوریج انٹیلیجنس ابو ایوریج ہوگی تو پھر آپ آرٹیکولیٹ کر سکیں گے نا اپنے اندر کی فیلنگس کو اپنے کنسرنس کو اینڈ سو فورٹ ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کی دوسری جو وجہ جو سمجھ سائیکالوجسٹ کو آتی ہے وہ یہ ہے کہ کلائنٹ کو لائف کے مختلف ایونٹس کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے پاسٹ کے ایونٹس کو پرزینٹ کی کنڈیشن کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ جو کنیکشن جو ہے یہ کیا ہے یو نو یہ یہ بیسکلی انالیسز ہے یہ بیسکلی مائنڈ کی کیپیسٹی ہے to synthesize information to analyze information یہ ہیومن uh, کیپیسٹی ہے to see cause and effect relationship between things کیونکہ ایک جو اسمپشن جو سائیکو uh, تھراپی میں ہے وہ یہی ہے کہ everything we do has a cause for it تو اس لیے جب ہم کاز کی طرف لے کے جاتے ہیں یا اویئرنیس کاز کی یو نو پیدا کرنے کی کوشش اپنے کلائنٹ میں کرتے ہیں تو client is required to some extent to have a certain level of functioning اور اس کا جو مائنڈ ہے اس میں اتنی کیپیسٹی ہونی ضروری ہے کہ وہ یو you نو know, دو اور دو چار کر سکے یو you نو know, وہ اے اور سی کے درمیان ایک ریلیشن شپ دیکھ سکے اسی طرح ایک جو تیسری ریزن ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا why you know we talk of certain level of intelligence to be a requirement وہ ہے بیسکلی دا فیکٹ کہ جو کچھ پروسیس تھراپی کا ہوتا ہے that requires a lot of introspection introspection سے میری مراد ہے کہ کلائنٹ کو اپنے اندر گھسنا پڑتا ہے یو نو اپنے آپ اپنا تجزیہ کرنا پڑتا ہے اپنا جائزہ لینا پڑتا ہے یو نو اپنی رویوں کو اپنی فیلنگس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے you know there has be a contact with what's happening inside اور یہ جو ابلٹی ہے to be able to do all this introspect کرنا یو you نو know, ایک قسم کا رک کے دیکھنا کہ اچھا یہ چیز اس وجہ سے تو نہیں میں کہیں کرتا یہ یو نو جب میں یہ سوچتا ہوں تو مجھ میں کیا فیلنگ پیدا ہوتی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں جو انٹروسپیکشن ہے وہ بھی اسی صورت میں ہی ممکن ہے کہ اگر you know if there certain level of intelligence that is there in the client اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کلائنٹ انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو تھراپی ہو نہیں سکتی صرف فرق یہ ہے کہ اگر client you know let's say has cognitive limitation اور ہیز لمیٹیشن یا اس کی جنرل ابلٹی جو ہے وہ اتنا برائٹ نہیں ہے وہ ڈل ہے یو you نو know, یا maybe mentally deficient range میں ہے تو پھر there are other techniques that we can use there other kind of therapies that we can use آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بہیویئر تھراپی کی بات کی تھی تو بہیویئر تھراپی جو ہے I think is a wonderful alternative psychotherapist ہے کہ جب یو you نو know, جب ہم کسی ایسے کلائنٹ سے کام کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ جی اس کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ اتنا اچھا نہیں ہے تو وہاں پہ ہم بہیولی چیزوں پہ کام کرتے ہیں آئی مین دیکھیں چینج لانا جو ہے وہ صرف کوگنیٹیولی چینج نہیں لائی جاتی بہیولی بھی چینج لائی جا سکتی ہے تو لہٰذا وہاں پہ وی پک آن بہیویئر کیونکہ بہیویئر ایک ایسی چیز ہے جو you don't have to to be very bright see behaviour it's quite apparent سامنے چیز نظر آ رہی ہوتی ہے ایک کھلی پلیٹ میں پڑی ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے لیے اتنی برائٹنیس یا انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں تو سائیکو تھراپسٹ جو ہے پھر بہیویئر اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اس طرح کی صورت میں استعمال کرتے ہیں اب میں ایک اگلا فیکٹر اس کی بات کرنی چاہوں گا یہ جو فیکٹر ہے یہ بیسکلی ایج کا فیکٹر ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی سننے میں بھی آتا ہے اور آپ بھی پڑھیں گے کہ کہ اگر یگ اف a client is young and is not very old then the prognosis you know for therapy is good تو یہ کسی حد تک تو بات میں بھی درست ہے لیکن یہ یہ بات ٹوٹلی میرے خیال میں درست نہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ for therapy to be effective client has to be young وجہ اصل میں یہ ہے اس کے پیچھے جو سوچ ہے ینگ ایج کے پیچھے وہ یہ ہے کہ you know we we tend to assume کہ when a child is young اور وین اے بوائے از یگ اور گرل از تو اس کی اس میں کیپیسٹی ٹو لرن زیادہ ہے yes the capacity to learn زیادہ تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے and in that way you know lot of impact can be made but then there are also other variables that operate اور یہ میں خاص طور پہ اس لیے بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ, کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اب کوئی آدمی اس اپنے ففٹیز میں ہے تو اب اس سے تھراپی نہیں ہو سکتی ہرگز ایسی بات کوئی نہیں آئی مین تھراپی جو ہے وہ ہر ایج میں ہو سکتی ہے یس uh, yes, uh, تھوڑی سی مختلف ایج کی اپنی ایک پیکج ہے I mean there are strengths that go with a certain age and then there are certain limitation that go with that age so therefore age in that way you know is a kind of a mix bag research جو ہے وہ بھی اس چیز کو اس کی ایفیکیسی کو جو ہے پروف کرتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے کہ کسی بھی ایج میں اگر کلائنٹ ہے تو ہی اور she can be help through therapy تو یہ تو ہو گیا ایک ایک دوسرا بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو یو نو کلائنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ موٹیویشن کا ہے موٹیویشن جو ہے یو you نو know, یہ بہت ہی I think this is a very very basic thing I mean اگر آپ موٹیویٹیڈ ہیں تو آپ اپنا یو نو بی اے کی ڈگری کو کمپلیٹ کریں گے اگر آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں تو آپ اپنی بی اے کی ڈگری کو کمپلیٹ نہیں کریں گے اسی طرح کلائنٹ کا بھی یہ معاملہ ہے کہ کلائنٹ کی جو موٹیویشن ہے that plays a very very part in determining you know as to what kind of outcome is the therapy going to have دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ show high level of interest who are keen to help themselves you know who are keen to work on their issues and concerns you know they are able to achieve a lot more from therapy اسی طرح کئی دفعہ کلائنٹ کلائنٹ کو انگزائٹیز یو نو کی انگزائٹیز بڑھ جاتی ہیں تھراپی سچویشن میں آ کے وہ کئی دفعہ پریشانی کچھ دیر کے لیے بڑھ بھی جاتی ہے ہائٹن ہو جاتی ہے تو you know that is the point where again we have to help them to realise and see کہ when you are digging out your issues and concerns تو یس ایٹ ٹائمس جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی it's uphill at times you know you you also feel this sort of sense of anxiety and tension اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ زبردستی کسی کو تھراپی میں نہیں ڈال سکتے motivation has to come from within وہ الگ بات ہے کہ yes a person may come with low motivation but then in the process of therapy you are able to help the person to develop you know greater sense of motivation یہ ممکن ہے لیکن یہ نہیں ممکن کہ آپ کسی کو زبردستی تھیراپی میں ڈال دیں اور آپ اب اس کو ڈنڈے کے زور سے اس کے ساتھ تھرپی کریں ڈنڈے کے زور پہ تھراپی نہیں ہو سکتی یو نو بیکاز کلائنٹ جو ہے has to be willing to go through that process اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اب فار انسٹنس کئی دفعہ کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے یا کئی کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو یو نو جن کے لیے ریکوائرمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے کہ بھائی تم اگر تھراپی میں سے گزرو گے تو تمہیں تمہاری نوکری جو ہے وہ وہ چلے گی otherwise you will be terminated from job تو اس طرح کی سچویشن میں جہاں پہ it becomes more it becomes sort of a mandatory for you and becomes more of a compulsion for you to go through the process of therapy تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو کلائنٹل ہے یہ سیشنس تو اٹینڈ کر لیتی ہے یہ تھراپی میں تو آ جاتی ہے but because of poor motivation because because they they are there not want to be there they are there because they been pushed or they been brought you know or they been told کہ your job is you going to lose your job or you be fire from your work if you do not go in therapy تو پھر یو نو یہ what we tend to call and say they play گیمس تھراپی میں آئیں گے سیشنز اٹینڈ کریں گے لیکن یہ سیریسلی کام نہیں کریں گے ان کو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو جب ہوم ورک اسائنمنٹس دی جاتی ہیں انہیں کوئی ایسا کام دیا جائے جو انہیں گھر جا کے کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیشنز جو ہیں وہ اگر ویکلی ہوتے ہیں ونس اے ویک نارملی ہوتے ہیں تو وہ جو چھ دن کا گیپ ہے بیچ میں اس میں انویریبلی کوئی نہ کوئی کام ہم دیتے ہیں ان کو کرنے کے لیے تو یہ میں نے میرا اپنا ایکسپیرئنس یہ ہے اور لٹریچر بھی یہ کہتا ہے کہ لو موٹیویشن اگر ہوگی تو یہ لوگ جو ان کو آپ ہوم ورک اسائنمنٹس دیں گے جو ان کو باہر کام کرنے کو دیں گے اس کو یہ پوری طرح سے they not able to carry carry that out from that point of view you know motivation جو ہے has a very important role to play اور کئی ریسرچرز نے اوور دا ایئرز مختلف ری انفورسمنٹس مختلف incentives even you know financial incentives بھی رکھ کے دیکھا ہے بٹ اس کا بھی کوئی اتنا دیر پا کوئی ایسا افیکٹ نہیں ہوتا ہے ایسے انسینٹیوس کا انٹرنل موٹیویشن جو ہے that has a very important role to play اب جو اگلا ایک پہلو جس کو میں ٹچ کرنا چاہوں گا وہ کلائنٹ کی اوپننیس کا ایک ایلیمنٹ ہے پہلو ہے جب ہم اوپننیس کی بات کرتے ہیں تو اوپننیس سے میری مراد ہے کہ how you know how willing is a to go through the experience with you اگر دیکھنے میں یہ آیا ہے اور اکثر کلینکل سائکولوجیسٹ کا یہ خیال ہے کہ class more opens you know or turn out to be better class up as a result of that they end up getting a lot more out of the process of psychotherapy in other word ان کا آؤٹ کم بہتر ہوتا ہے اور وہ زیادہ زیادہ حد تک اپنے آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں so they've for openness from that perspective you know has a very important role to play openness جو ہے یہ کچھ تو انہیریٹی ایک قسم کی ہوتی ہے کلائنٹ کے اپنے لائف اسٹائل میں اور کچھ ہم تھراپی کے پروسیس میں بھی جب اس کو ڈالتے ہیں تو you know we encourage openness by creating an environment of trust you know we encourage openness by you know supporting the client in seeing whatever he or she wants to say I mean we try not to put restrictions on the client by not putting restriction on the client ایک اوپننیس کا جو پہلو ہے وہ جو وہ ہے وہ سامنے واضح طور پہ آتا ہے اسی طرح ایک اور فیکٹر جس کو میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا اس جنکچر پہ اس کو آپ پانچواں فیکٹر کنسیڈر کریں وہ جینڈر کا ہے اس پہ بے شمار یو نو ریسرچز بھی کیری آؤٹ ہوئی ہیں اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سی بات چیت ہوئی ہے کہ جی does the sex of the therapist and the client does that make a difference کہ اگر فیمیل کلائنٹ ہے تو is it important that therapist بھی فیمیل ہو یا can there be a male therapist تو اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ in most of the situation sex of the therapist جو ہے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا اٹس اونلی سرٹن کنڈیشنز ان کا میں ذکر ابھی کروں گا کہ جہاں پہ may be you know sex of the therapist جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے جینڈر ایشوز جو ہے یہ البتہ مائنڈ یو نفسیات میں یہ ڈیفینیٹلی ہے اور جینڈر ایشوز میں ایک ایشو جو یو نو ریسرچ میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے وہ ایشو ہے سیکس بائس کا اور وہ ایک اور ایشو جو سامنے آتا ہے وہ کئی دفعہ یہ ہے کہ جی تھراپسٹ جو ہے اگر اس کے پاس فی میل کلائنٹ آئی ہوئی ہے تو وہ فی میل کلائنٹ کو میں یو نو کوئی کوئی کسی طریقے سے اموشنلی ابیوز تو نہیں کرتا تو yes there have been cases reported in literature where male therapist has you know may be abused the female client. But then there have also been cases where female therapist has abused a female client. تو میرا مطلب یہ جو کا ایلیمنٹ ہے یہ دونوں طریقوں سے آپ کو لٹریچر میں یو نو ملتا ہے اسی طرح ایک اور جو چیز ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کنڈیشنز یو نو ایسی ہوتی ہیں یہاں پہ you know gender of the therapist and the جینڈر آف دا کلائنٹ ان کو ان کی میچنگ ضروری ہوتی ہے اب فار انسٹنس اس کی میں مثال آپ کو اس طرح دینا چاہوں گا کہ اگر لیٹ سے کہ آپ کے پاس ایک فیمل آتی ہے you know who's been a victim of rape اب یہ جو ریپ وکٹم والی کلائنٹ ہے اس کے لیے اس سچویشن میں انویریبلی اگر میل تھراپسٹ اسے ڈیل کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ she may not open up to the extent that is required ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا ذہن میں آپ یہ رکھے نا کہ اس کا جو ٹراما ہوا ہے وہ ایک آدمی کے ساتھ ہوا ہے تو وہ وہ اس ٹرامے کی وجہ سے وہ میل تھراپسٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے اتنی کھل کے بات نہ کر سکے وہ اپنے ایشوز کو اس گہرائی میں نہ جا سکے جس میں ضرورت ہے تو اس طرح کی سچویشن میں it's always good to you know refer the female client you know فارس بین اے اے فیمل تھراپسٹ اسی طرح یو نو ایک اور جو سچویشن جس کا میں جس کو آئیڈینٹیفائی میں کرنا چاہوں گا اور آپ کو بتانی چاہوں گا جس کے بارے میں وہ ہے کہ کئی دفعہ ہمارے پاس کپلز آتے ہیں سائیکو سیکشل پرابلمس لے کے تو یہ بھی ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کپل کو دیکھ رہے ہیں تو it invariably helps you know to have sort of conjoint sessions conjoint session سے میری مراد ہے کہ اگر ایک ٹیم میل اور فیمیل تھراپسٹ کی ٹیم ان کے ساتھ کام کرے تو وہ انویریبلی یو نو وہ بہتر ثابت ہوتا ہے though lot of it doesn't happen practically لیکن اگر ممکن ہو تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے اوور دا ایئرز یہ جینڈر ایشوز جو ہے you know they've been there for many many years they've always been there تو ایک جو چیز in the last few years سامنے آئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جینڈر اویئر تھراپی گیٹ اس کا نام ہے تو یہ جو جینڈر اویئر تھراپی جو ہے یہ ان ایشوز کے ساتھ خاص طور پہ ڈیل کرتی ہے جن کا تعلق یو نو جینڈر سے ہو جس طرح یو نو اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ فیمیلس کو کے سوشل ایشوز کچھ ایسے ہوتے ہیں یا ان کو ورک ریلیٹڈ یا ورک کے انوائرمنٹ سے ایشوز ایسے سامنے فیس کرنے پڑ جاتے ہیں جو مے بی آدمیوں کو نہیں کرنے پڑتے تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں یہ یہ جو پرٹیکولر جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے اسکول آف تھراپی ہے یہ فوکس کرتا ہے ایسے ایشوز پہ جو خاص طور پہ جینڈر ریلیٹڈ ہو اور ان پہ یہ ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے بہت جینڈرس I مین mean, اگر آدمی ایک جینڈر ریلیٹڈ ایشو ڈیل سے فیس کر رہا ہے یا ڈیل کر رہا ہے تو you know they help men as well and and they they they they also also similarly tend to help women if are having gender related problems اسی طرح ایک اور جو چیز سامنے پچھلے ڈیکٹ میں آئی ہے خاص طور پہ وہ فیمنسٹ تھراپی ہے یہ فیمنسٹ تھراپی جو ہے یو نو یہ ویسٹ میں یو نو پچھلے تقریباً پندرہ بیس سال سے آئی ہوئی ہے لیکن یہ پاکستان میں بھی ہمارے ملک میں بھی یہ خاص طور پہ پچھلے دس سال پہ اس پہ اس کے راؤنڈ بات چیت ہونی شروع ہو گئی ہے اس کے راؤنڈ سیمینارز ہونے شروع ہو گئے ہیں اور ہم لوگ even in our own private practices we do come across issues that are feminist in nature تو یہاں پہ بھی اس تھراپی میں خاص طور پہ چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں people who have feminist issues وہ جو ہے they are more inclined to consulting therapist democratic some democratic in their outlook you know ان کو اچھا نہیں لگتا ایسا تھراپسٹ جو آرڈر دیتا ہو کیونکہ وہ you know because then that جو اپنے آپ کو تھراپسٹ کے ساتھ ایٹپار رکھنا پسند کرتے ہیں یو نو وہ ایکولی چلتے ہیں تھراپی میں یو نو وہ اپنے آپ کو بھی سرٹ کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو ڈکٹیشن دی جائے یا تھراپسٹ انہیں ڈکٹیشن دے بلکہ وہ وہ چاہتے ہیں کہ تھراپسٹ جو ہے وہ ان کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس پوائنٹ آف ویو سے کچھ ان کے مسئلوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کرے فیمنس تھراپسٹ جو ہیں they deal with women problems women issues اور ان کی جو ایموشنل پرابلمس ہیں یہ خاص طور پہ ان پہ فوکس کرتے ہیں اینڈ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لاٹ آف دیز پرابلمس جو ہے یا یہ ایشوز جو ان کے ہوتے ہیں they are related to the work they are related to you know finances and they are related to you know other family choices that they have to make اب میں چلنا چاہوں گا اگلے ایک بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹ پہ جو کلائنٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ چھٹا ایلیمنٹ ہے اس کو race ethnicity and social class کا نام ہم دے سکتے ہیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سوشل کلاس کا جو فیکٹر ہے that also seems to have a very important effect on the therapist کئی ریسرچز نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ سچویشنز یا جہاں پہ کلائنٹ کا اور تھراپسٹ کی سوشل کلاس میں بہت زیادہ فرق تھا وہ وہ جو تھراپی کا پروسیس تھا وہاں پہ وہ سفر کیا اور وہ سفر اس طرح سے کیا کہ وہ زیادہ چلا نہیں اس کے جو ریزن سمجھ آتے ہیں وہ یہی سمجھ آتے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ تھراپسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو یو نو آئیڈینٹیفائی کر سکے وہ تھراپسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکے تو from that point of view what is important کے not shift the class that the two of you may be come from but you can definitely you know help the process you know by working harder in establishing the rapport you know آپ زیادہ محنت کرتے ہیں to understand the need of the client آپ زیادہ محنت کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ایک ایسا لنک ایک ایسا ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے جو جس سے کہ کلائنٹ آپ کا جو ہے وہ آپ کو ایلین نہ فیل کرے اس کو یہ نہ لگے کہ جو میرا تھراپسٹ ہے یہ تو کسی اور دنیا میں رہتا ہے یو نو یہ اس کی دنیا جو ہے بہت مختلف ہے یو نو یہ ہوائی جہازوں میں سیریں کرنے کی باتیں کرتا ہے اور یہ یو نو کبھی انگلستان جا رہا ہوتا ہے اور کبھی امریکہ جا رہا ہوتا ہے اور میں ہوں میں تو کبھی اسلام آباد تک نہیں گیا تو یہ جو یہ اس طرح کی جو ایلیمنٹس ہیں ان کو خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کی جو سوشل اسٹینڈنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے تو you have to then particularly keep this in mind کہ مجھے اس گیپ کو کم کرنا ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میں بچوں کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں اور اسسمنٹس بچوں کی کرتا ہوں میرے اوور دا ایئرز کئی اسسمنٹس میری اور کئی فیملیز اپنے بچوں کو جب باہر امریکہ لے کے گئیں یا کہیں اور کینیڈا یا انگلینڈ لے کے گئیں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی گئیں گئی کہ اچھا مے بی وہاں جا کے اگر ہم بچوں کے ساتھ کام کروائیں تو you know that will probably be more beneficial for the child ان میں ان سچویشنز میں انویریبلی ایک بڑا انٹرسٹنگ جو چیز مجھ تک واپس بھی پہنچی اور آئی وہ یہ ہے کہ اکثر کلینکل سائیکالوجسٹ نے ان کو کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کا جو بچہ جو ہے اس کی کنڈیشن جو ہے یہ میں بات سائکیٹرک کنڈیشن کی نہیں کر رہا بلکہ لرننگ یو نو ڈسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں یا یو نو آٹزم کی بات کر رہا ہوں I mean these are kind of conditions which are there to stay you know for time ان کو ان سائیکالوجسٹ نے وہاں کے سائیکالوجسٹ نے کہا کہ ہمارے خیال میں آپ کو یہاں رہ کے امریکہ رہ کے یو نو آپ کی اتنی اچھی ہیلپ شاید نہ ہو سکے کیونکہ بچے کے لیے it will be a very big change ایک تو بچہ کے لیے نئی زبان ہوگی دوسرا یہ ہے کہ بچے کے لیے وہ کلچرل سپورٹ سسٹمز نہیں ہوں گے جو آپ کے ملک میں آپ کے پاس ہیں اور تیسری چیز یہ ہے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں کا جو سائیکالوجسٹ ہوگا وہ آپ کے یو نو کلچر کو نہیں سمجھ سکتا اور نہیں جانتا ہوگا تو اس لیے وہ کئی چیزوں کو اس انداز سے یو نو نہیں دیکھ سکے گا جس انداز سے دیکھنا یو eh, نو ضروری ہوتا ہے تو یہ جو یہ جو کلچرل ڈفرینسز ہیں جو سوشل ڈفرینسز ہیں یا جو یہ ایتھنک ڈفرینسز آ جاتے ہیں کلاسز کی وجہ سے eh, یہ ان کو یہ ڈیفینیٹلی ان کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ تھیراپیوٹک پروسیس پہ پڑتا ہے اور اس کا خاص طور پہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو خیال رکھنا چاہیے اسی طرح شو فیلڈ ایک بڑا امپورٹنٹ نام ہے ہمارے نفسیات کے لٹریچر میں اور اس نے 1964 میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کانسیپٹ پیش کیا اس نے اس اس کو نام دیا یاوس کا تو یاوس میں جو وائے تھی وہ اسٹینڈ کرتی تھی ینگ کے لیے جو اے تھی وہ اسٹینڈ کرتی تھی اٹریکٹو کے لیے جو وی تھی وہ اسٹینڈ کرتی تھی وربل کے لیے اور جو آئی تھی وہ انٹیلیجنٹ کے لیے اور ایس جو تھی وہ سکسیزفل کے لیے اسٹینڈ کرتی تھی تو اس نے ایک نیا کانسیپٹ یہ دیا اس زمانے میں تو بڑا نیا کانسیپٹ تھا یہ کہ تھراپی سے کسی بھی کلائنٹ کو بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے یا for therapy to be you know effective clause to have these you know five ingredients he should be young he should be attract you should be verbal you should be intelligent and he should be successful تو اگر یہ پانچ انگریڈینٹس جو ہیں یہ موجود ہوں کلائنٹ میں تو the client will have a lot more to you know gain from that I mean there is definitely some truth to that but it's it's not not you know totally true because اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ yes yes, in some cases یہ کنڈیشنز جو ہیں ہیلپ فل ہوتی ہیں بٹ اگر یہ نہ بھی ہوں تو ابھی بے شمار اس طرح کی یو نو اپروچز اور انٹروینشن کے طریقے ڈیولپ ہو چکے ہیں uh, جس کے لیے you don't have to be bright and intelligent you know and verbal to sort of gain from them لہٰذا ایک چیز ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ یہ جو شو فیلڈ کا جو آئیڈیا تھا یہ جو سنڈرم اس نے پریزنٹ کیا تھا یاوس کا you you know know this this was was a myth it does not hold true any more so therefore you know things have the gone direction the other direction because of the development place field of psychotherapy اسی طرح ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ اس سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سائیکو تھراپسٹ کو ایک اس میں ایک خاص سینسٹیوٹی کلچرل ایشوز کے ساتھ ڈیل کرنے کی ہونی چاہیے because only no clinical psychologist اور therapist has to be you know otherwise اس کو مختلف کلائنٹس یا پیشنٹس کے ساتھ کام کرنے میں بیریئرز اور رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے آئی مین یہ رکاوٹ ہے یہ ہو سکتا ہے تھراپسٹ تو اتنا ایکسپیریئنس نہ کرے لیکن کلائنٹ ایکسپیرئنس کرنا شروع کر دیتا ہے بلیو می آج کل موسٹلی جو کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں I mean they educated people I mean they people you know who can understand who can see through things اور اگر اس طرح کا ڈفرینس بہت زیادہ ان کو نظر آئے تو یہ کئی دفعہ ان کے اپنے اندر ایک رزسٹینس سے بلڈ کر دیتا ہے اور اس رزسٹینس کی وجہ سے وہ پھر ان کا جو تھراپیوٹک الائنس ہوتا ہے یا ان کا وہ جو ٹرسٹ جو ہوتا ہے یا ان کا وہ جو فیلنگ ہوتی ہے کہ مائی تھراپسٹ انڈرسٹینڈ می یا کین ریلیٹ ٹو می اور is understanding me and relating to what I am seeing وہ افیکٹ ہو سکتا ہے تو اس لیے تھراپسٹ کے اوپر یہ ایک کافی رسپانسبلٹی پڑ جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو ہر کلچرل کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کرے اسی طرح ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ تھراپسٹ کے ریئیکشنز ہیں to different patients and clients therapist lest forget is a human being ایک انسان ہے just like the so therefore yes there are times you know جب آپ کو کچھ کلائنٹس زیادہ اچھے لگتے ہیں یا ان کی کچھ چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں اور کچھ ہے ان کی کچھ باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی لیکن اب کیونکہ یہ جو تھراپی کا انکاؤنٹر ہے یہ آپ کا ذاتی سارٹ آف کوئی انکاؤنٹر تو نہیں یہ ایک ایسا انکاؤنٹر تو نہیں یو نو جس میں کہ آپ کسی دوست سے بات کر رہے آئی مین یہ ایک پروفیشنل ریلیشن شپ کے حوالے سے انکاؤنٹر ہے تو لہٰذا it is very very essential and important that you know as a ہم اپنی اس لائک یا ڈس لائک کو ہیمپر تھراپی کے پروسیس کو ہیمپر نہ ہونے دیں you know it should not affect our quality of involvement with therapist so in other words therapist کو پروفیشنلی ڈیل کرنا ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن میں اور اپنے ریئیکشنس پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے اس کو بہت محتاط ہو کے بڑی احتیاط سے بات کرنی چاہیے ابھی پچھلے دنوں میں ایک بچی کی اسسمنٹ ہو رہی تھی اور یہ جو اسسمنٹ تھی یہ ایک میری جونیئر سائیکالوجسٹ اس کو کیری آؤٹ کر رہی تھی اور وہ جو بچی تھی وہ یو you نو know, اس کے وہ ایک ڈفرینٹ ماحول سے ایک different kind of cultural background سے ایک ڈفرینٹ سیٹ اپ سے آئی ہوئی تھی تو دس مائی جونیئر سائیکالوجسٹ جو تھی یہ اس کی کسی بات پہ اسسمنٹ کے دوران ٹیسٹنگ کے دوران یہ یہ دو تین دفعہ ہنسی تو you know what happened what happened was کہ جب یہ بچی I mean a twelve year old girl جب یہ گھر گئی تو اس نے گھر جا کے اپنی والدہ کو کہا کہ جی میں جب یہ باتیں کر رہی تھی اپنی سائیکالوجسٹ کے ساتھ تو میری سائیکالوجسٹ مجھ پہ تین چار دفعہ ہنسی تھی تو اس نے وہ وہ چیز وہ مجھ تک پہنچی تو مجھے پھر اپنی جونیئر سائیکالوجسٹ کو یہ سمجھانا پڑا کہ اس طرح کی بات چیت یو نو جب ہو رہی ہو تو اس پہ کبھی بھی ہنسنا نہیں چاہیے کیونکہ ہنسنے کو جو کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک بڑے سینسٹیو سے موڈ میں ہوتا ہے وہ آپ آپ کو اتنی باریکی سے اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز میں یو نو وہ آپ کے ریئیکشنس کو آپ کی فیس کے نان وربل جسچرس کو آپ کے کانٹینٹ کو آپ کی بات چیت کو آپ کی ٹون آف وائس کو یو نو ان سب چیزوں کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے تو moment the client would feel that I am being laughed at کیا ہوگا اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کا تھراپسٹ آپ پہ ہنس رہا ہے تو کیا ہوگا آپ جیم ہو جائیں گے آپ وہیں روک لیں گے اپنے آپ کو آپ میں ڈیفینسونیس آ جائے گی آپ آپ کا دل نہیں کرے گا اپنے آپ کو کھولنے کو because you would feel unsafe تو یہ جو یہ جو چیز ہے اس کو خاص طور پہ آئی تھنک تھراپسٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کلائنٹس کیونکہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ لائف ایکسپیرئنس لے کے آ رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایتھنیسٹی سے آتے ہیں ڈفرینٹ یو نو مذاہب سے آتے ہیں different social you know strata سے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی چیزیں جو جن کے ساتھ آپ میں بھی ریلیٹ نہیں کر پاتے ان پہ ہنسے نہ ان کو ریڈیکول نہ کرے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک ایک نیوٹرل رکھے ویری ویری امپورٹنٹ اب میں بات کرنی چاہوں گا کریکٹرسٹکس آف دی تھراپسٹ کے بارے میں اب تک جو میں نے زیادہ بات کی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ it revolved around the characteristics of the client اور the patient characteristics of the therapist is a very very important area کیونکہ ان کا ایک ڈفرینٹ امپیکٹ سائیکو تھراپی کے پروسیس پہ پڑتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ فرائڈ کی بات جب میں نے پہلے بھی کی تھی سائیکو انالیس کی بات پہلے میں نے کی تھی تو سائیکو اینلسٹ جو تھے انہوں نے اپنی ٹریننگ میں individual therapy of the training therapist جو تھی وہ کمپلسری رکھی ہوئی تھی اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ they very strongly felt and mind you یہ جو یہ جو بلیف uh, ہے یہ this is still holds true کہ جتنے بھی تھراپی پروگرامس دنیا میں کیری آؤٹ ہو رہے ہیں ان سب میں پٹی مچ جو جو individual therapy of the training therapist ہے وہ لازمی ہے وہ میڈیٹری ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اگر تھراپسٹ کو اپنے بارے میں اپنی اپنی فنکشننگ کے بارے میں اپنی بلیف سسٹمز کے بارے میں اپنے نیوروسز کے بارے میں اپنی اسٹرینتھس کے بارے میں اپنی لمیٹیشنس کے بارے میں اگر اندازہ ہوگا اور پتہ ہوگا تو وہ کم از کم ان چیزوں کو یو نو لاشعوری طور پہ وہ ان ان کو اپنے کلائنٹس کے اوپر پروجیکٹ نہیں کرے گا therefore you know that way کوئی انہیلدی ڈائنامکس جو ہے وہ آگے نہیں چلے گی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو تھراپسٹ کا سیکس ہے یا ایج ہے یا ایتھنیسٹی ہے یہ اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ریسرچز جو ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے آئی مین دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تھراپسٹ کی جو بھی ایج ہو he can be equally effective اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی اگر عمر زیادہ ہے تو تھراپسٹ زیادہ افیکٹو ہوگا اور اگر عمر کم ہے تو وہ کم افیکٹو ہوگا ایسی بات کوئی نہیں اسی طرح ایتھنیسٹی ہے وہ بھی اتنا زیادہ کوئی امپورٹنٹ رول تھراپی کے آؤٹ کم میں پلے نہیں کرتی تھراپیوٹک افیکٹس جو ہے وہ اس سے اتنے زیادہ افیکٹ نہیں ہوتے البتہ تھراپسٹ کی جو پرسنالٹی ہے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ that definitely is a important ingredient اور اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کا ایک ڈیفینیٹ اثر جو ہے وہ پڑتا ہے اپنا تھراپی کے اوپر لیکن جو ریسرچ ہے پرسنالٹی ویریبلس کے اراؤنڈ اس نے یو you نو know, کچھ بیک سیٹ سی لے لی ہے پچھلے ڈیکڈ میں خاص طور پہ جب سے یہ بیہیویئر اپروچز اور بیہیویئر تھراپی جو ہے اس کا استعمال زیادہ ہونا شروع ہوا لیکن but nevertheless you know ایک یو نو اچھا تھراپسٹ یا آئیڈیل تھراپسٹ کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی بتا دیتا ہوں an ideal therapist should be mature well adjusted sympathetic kind non judgmental non critical warm interested in human beings respectful free of prejudice intelligent wise trustworthy constant open honest and professionally dedicated I mean یہ تو کچھ کریکٹرسٹکس ہے نا اس طرح کی the list can go on and on and on I mean but یہ کچھ ایسی کریکٹرسٹکس ہے جو کہ اگر ہوں تو بڑا اچھا ہے but as I said earlier یہ تو ایک آئیڈیل تھراپسٹ کی کریکٹرسٹکس کی بات ہم کر رہے ہیں تو کیونکہ تھراپسٹ جو ہے وہ آپ اور میرے جیسا انسان ہے تو لہٰذا اس میں یہ سب چیزیں موجود نہیں ہو سکتی so therefore you know one has to just try when one has to work towards having as many of these you know variable as many of these characteristics as possible اس کے علاوہ ایک اور جو variable which plays a very important part اور یہ پرسنالٹی ویریبل سے کافی کلوزلی کنیکٹڈ ہے وہ تین کریکٹرسٹکس ہیں ریسرچ میں اس کے بارے میں کافی بات چیت آپ کو ملے گی ایک ان میں سے جو ہے وہ ایمپتھی ہے دوسری جو ہے وہ وارمتھ کی ایک سینس آف فیلنگ ہے اور تیسری جو ہے وہ جینونیس کی فیلنگ ہے تو آپ کو ریسرچ میں ایسا ڈیٹا جو ہے کافی نظر آئے گا یہاں پہ ان تین کریکٹرسٹکس کی خاص طور پہ تھراپسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بات چیت جو ہے وہ کافی ملے گی یہ جو کریکٹرسٹکس ہے یہ خاص طور پہ ان کا جو آغاز تھا یہ روجیرین یونو تھراپی کے زمانے سے ہے کیونکہ راجر نے بہت ایمفسائز کیا تھا ایمپتھی پہ تو اس زمانے سے جو میں آپ کو جو ریسرچز ہیں وہاں پہ آپ کو یہ چیز کافی نظر آئے گی کہ یہ انگریڈینٹس جو ہے یہ ہونے چاہیے تھراپسٹ کے اندر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ریسرچ جو ہیں اوور دا ایئرز انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ صرف تھراپسٹ ہی کے اندر یہ تین کریکٹرسٹکس جو ہے ہونی ضروری نہیں بلکہ جب یہ جو ہے یہ تھراپیوٹک پروسیس میں اور تھراپیوٹک ریلیشن شپ کا کے بھی یہ انگریڈینٹس ہیں اور بڑے امپورٹینٹ انگریڈینٹس ہیں اور ہونے چاہیے اب میں بات کرنی چاہوں گا اگلے فیکٹر کی جو کہ فریڈم فرام پرسنل پرابلمس کا فیکٹر کہلاتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے to ask does personal therapy جو ہے does that help the therapist also in being a better therapist اس کے اوپر لٹریچر میں کافی ڈیٹا ملتا ہے جو کہ سپورٹ اس چیز کو کرتا ہے کہ yes if a therapist has gone through personal therapy تو وہ اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے جس سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ اپنی چیزوں کو پروجیکٹ نہیں کرتا کلائنٹ پہ you know and so forth اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی سرویز کیری آؤٹ ہوئے ہیں امریکہ میں جہاں پہ you know major chunk of therapist have gone through personal therapy and they and they feel that that helps them to deal with own life and concerns کیونکہ تھراپسٹ کی اپنی لائف جو ہے وہ جتنی اس میں کم پرابلمز ہوں گی اتنا ہی وہ بہتر تھراپسٹ بھی یو نو بنے گا so therefore that's important factor that way also اسی طرح اگلا جو فیکٹر ہے وہ سیکشل ایکسپلائٹیشن کا فیکٹر ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بات آپ سے کی تھی کہ یہ یہ جو فیکٹر ہے that does exist you know in our profession لیکن اس کے اوپر مختلف ہماری جو ایسوسیشنز ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں اور کمیٹیز ہوتی ہیں وہ اس کو بڑی یو نو واضح طریقے سے مانیٹر کرتے ہیں اور اگر کوئی چیز ایشو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے تو اس پہ پھر اپروپریٹ ایکشن بھی لیا جاتا ہے اسی طرح جو تھراپسٹ کا ویریبل ہے وہ اس کا اپنا ایکسپیرئنس کا ویریبل ہے ایک چیز جو جنرلی کہی جاتی ہے اور سننے میں آتی ہے اور تھریٹیکلی اپیل بھی بہت کرتی ہے وہ یہی ہے کہ جو ایکسپیرینس ہے تھراپسٹ کا یو you نو know, اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہوگا تھراپی کے آؤٹ کم پہ اور پروسیس پہ لیکن یہ چیز ویسے تو بڑی اپیل کرتی ہے کہ جتنا زیادہ ایکسپیرینس تھراپسٹ ہوگا اتنا ہی وہ افیکٹولی ہیلپ آؤٹ کرے گا اپنے کلائنٹس کو لیکن جو ریسرچ مختلف جو کیری آؤٹ ہوئی ہیں اس میں کوئی اتنا زیادہ ایسا ایویڈینس ہمیں نہیں ملتا اس میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ you know the age of the therapist and the experience of the therapist جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ جو ہے ایلیمنٹ نہیں ہے اب آخر میں ایک اور پوائنٹ میں جو آپ کی نالج میں لانا چاہوں گا وہ پروفیشنل آئیڈینٹیفیکیشن کا ہے ہمارے پروفیشن میں پچھلے کئی ڈیکیڈ سے ایک جو مسئلہ سا چلتا آ رہا ہے وہ وہ آتا رہا ہے کہ کون سا پروفیشن جو ہے وہ زیادہ افیکٹو طریقے سے سائیکو تھراپی کر سکتا ہے for a long time you know آپ کی یہ نالج میں ہوگا کہ سائکیٹرسٹ جو تھے یو نو دے وہ consider to be the people who could carry out psychotherapy I mean باقی جو کلینکل سائیکولوجسٹ تھے یا سائکیٹرک سوشل ورکرس تھے آئی مین دے نو وے ان دا پکچر پھر آہستہ آہستہ دیکھنے میں یہ آیا کہ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی سائیکو تھراپسٹ کی ٹریننگ لینا انہوں نے بھی شروع کر دی سائیکو تھراپی کیری آؤٹ انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا اور پھر سائکیٹرک سوشل ورکرز بھی اس فیلڈ میں آ گئے اور انٹرسٹنگلی یو نو اب جو آج پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ پروفیشن یہ تینوں پروفیشنس کے لوگ جو ہیں وہ ٹریننگ لے کے سائیکو تھراپی کا کام کرتے ہیں سائیکو تھراپسٹ وہ ہیں اور انٹرسٹنگلی آئی تھنک یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کو بھی خوشی ہوگی یہ جان کے کہ افیکٹو تھراپی جو ہے جو افیکٹو سائیکو تھراپی جو ہے ہیلپنگ پیپل آؤٹ جو ہے وہ تینوں پروفیشنز جو ہیں وہ ایکولی اچھے انداز سے کر پاتے ہیں اس میں یو you نو know, اب اب وہ والی بات نہیں رہی کہ بہتر تھراپسٹ جو ہے وہ سائیکٹرسٹ ہونا ضروری ہے یا وہ ڈاکٹر ہونا ضروری ہے یا بیٹر تھراپسٹ جو ہے وہ سائیکیٹرک سوشل ورکر ہونا ضروری ہے یا بیٹر تھراپسٹ جو ہے وہ کلینکل سائیکولوجسٹ ہونا ضروری ہے آئی تھنک اب جو چیز سامنے آ گئی ہے اور ریسرچز جو ہے اس کو یو نو بہت سپورٹ کرتی ہیں وہ بیسکلی ٹریننگ ہے یو نو وہ وہ بیسکلی کوالیفیکیشنز ہیں وہ موٹیویشن ہے وہ کمٹمنٹ ہے اس پروسیس آف تھراپی کے ساتھ وہ انوالومنٹ ہے کہ کس حد تک آپ کی انوالومنٹ جو ہے وہ اپنے پروفیشن میں ہے اگر آپ کی انوالومنٹ جو ہے وہ بہت ہائی ڈگری کی ہے اور آپ اپنی لرننگس کو اپنی ٹریننگ کو پوری طرح سے یو نو پوری کمٹمنٹ سے ان کو کیری آؤٹ کرتے ہیں تو you can be a very effective therapist it really doesn't matter what background you are coming from you know whether you are a psychiatrist or a psychologist or psychiatric worker does not really matter تو اس اچ خوش آئین بات سے اس اچھے نوٹ کے ساتھ میں آج کے اس لیکچر کو you know I like to bring it to an end ان شاء اللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی تو مجھے امید ہے کہ اب کیونکہ آپ کا اسائنمنٹ کا ٹائم بھی آ چکا ہے اسائنمنٹس بھی آپ تک پہنچ گئی ہوں گی تو اب آپ ان پہ کام کرنا آپ نے شروع کر دیا ہوگا پھر ملاقات آپ سے ہوگی خدا حافظ